حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو اونٹنی کے دودھ والے برتن جیسا کوئی برتن منگواتے پھر اپنی ہتھیلی میں پانی لیتے پہلے سر کی دائیں جانب ڈالتے پھر بائیں جانب پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لیتے اور اپنے سر پر ڈالتے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو چوبیس